ہاں، لو بیاں ہے احمد مختار کا مومنو تم لو بیاں ہے احمد مختار کا یعنی محبوب خدا کا سید ابرار کا یعنی محبوب خدا کا ابرار کا کچھ دنوں سے تھے بہت بیمار شاہ دو جہاں کر دیا تھا ان کو بیماری نے بے حد ناتواں مسجد نبوی میں جمع تھا ہر ایک پیرو جوان خطبہ دینے مصطفیٰ تشریف لائے تھے وہاں ہر کوئی بیتاب دیدار کرنے کے لیے سامنے دل کو ہر مقصد سے بھرنے کے لیے آپ نے اعلان فرمایا یہ سن لے ہر بشر کے عمل کرتے رہو ہر دم خدا کے حکم پر میری جانب سے کسی کو دکھ کوئی پہنچا اگر آ کے مجھ سے اس کا بدلہ لے وہ بے خوف و خطر وہ بھی دے آج مجھ سے جس کا مجھ پہ قرض ہے زندگی میں قرض کر دینا ادا یہ فرض ہے تھا وہاں ایک شخص آکاشا بولا میں نثار ایک دن کا ذکر ہے تھے اونٹ پر حضرت سوار چل رہا تھا اونٹ کے آگے پکڑ کر میں مہار اونٹ کو حضرت نے جس دم کوڑا مارا ایک بار کوڑا میری پیٹھ پر وہ لگ گیا تھا مصطفیٰ کوڑا میری پیٹھ پر وہ لگ گیا تھا مصطفیٰ چاہتا ہوں آپ سے میں اس کا بدلہ مصطفیٰ اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں اٹھا شور و پکار کھینچی ہے در نے عمر نے اپنی تیگے آبدار آپ کے سمجھانے سے سب چپ ہوئے انجام کار آپ نے فرمایا رکھ دے ہر کوئی تلوار کو حق پہنچنا چاہیے اے مومنو حقدار کو آپ نے فرمایا رکھ دے ہر کوئی تلوار کو حق پہنچنا چاہیے اے مومنو حقدار کو